حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بلا شبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے حرم جانے والے جانوروں کے قلادے خود بٹا کرتی تھی پھر انہیں قلادے ڈال کر حرم کی طرف روانہ کیا جاتا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدینہ منورہ ہی میں مقیم رہتے تھے اور اپنی عورتوں کے ساتھ جمع سے پرہیز نہیں فرماتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھانوے